حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کا وجود ہے تو وہ گھر گھوڑے اور عورت میں ہو سکتی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو